پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اللہ اس کی خواہش کے مطابق گمراہی میں مبتلا کر چکا اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کرتے اس کے لیے تم ہرگز کبھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے